بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنی بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ اور لڑائی میں ناؤ آتے مگر تھوڑے